حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی آپ نے قیام فرمایا اور بہت لمبا قیام فرمایا پھر رکوع فرمایا اور بہت لمبا رکوع فرمایا پھر قیام فرمایا اور لمبا قیام فرمایا لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر رکوع فرمایا اور لمبا رکوع فرمایا لیکن یہ پہلے رکو سے کم تھا پھر سر اٹھایا پھر سجدہ کیا پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا پھر فارغ ہوئے تو سورج پوری طرح روشن ہو چکا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اللہ کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہ نہیں لگتا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرو اور صدقات کرو پھر فرمایا اے امت محمد کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس بات پر غیرت نہیں کرتا کہ اس کا کوئی غلام یا لونڈی زنا کرے اے امت محمد اللہ کی قسم اگر تم وہ چیزیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پچہتر